زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے مروان سے کہا کیا وجہ ہے کہ میں تجھے نماز مغرب میں چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تلاوت کرتے ہوئے ہی سنتا ہوں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نماز میں دو لمبی صورتوں میں سے ایک لمبی صورت پڑھتے تھے ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں میں نے عربا سے کہا دو لمبی صورتوں میں سے ایک لمبی صورت سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا وہ سورہ اعراف ہے حدیث نمبر سولہ سو ستائیس مسند احمد